عامر بن سعد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سات اجوا کھجوریں کھا لے اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اناسی